بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم اہل مرتبہ آسمانہ عالیہ کوٹلا شریف کی زیارت حاصل ہوئی موٹر سائیکل پا کرو پیران کی گڈی کڈنی والا پیر اب موٹر سائیکل پاسے کرو تو گڈی پاسے کرو جلدی اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آستانہ شریف کا سرکار دو جگ کے مشکلات آسان کرنا دارائن بھی ساتھ کا نال کروا دیا ربی کا نبو شریف مبارک مہینہ ختم ہوا ہے اور ربیع ثانی شریف شروع ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے اس کا مدینہ مکیا ہے اور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس کا مدینہ سبحان اللہ اس مناسبت جس موضوع کے خلاف ہوئے گئے وہ نو نے روتے اعظم کی رسول اکرم سے مناسب صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى ایک شعر فارسی کے اندر کبھی بھی مساجد سوچنے کیا درمیان ہے وہ اولیاء محمد پر محمد جی پاک محمد کریم نبیا ہیں سے آزم بلیاں اس شہر کو یہ موضوع آرام کی گویا ہے موضوع اس اس یعنی اس شرح یعنی مناسبت میں بیان موزوں بڑھنے تو بھی سمجھو یہ ہے کہ فضیلت شان دو قسم ہوتی ہیں ایک ہوں وحدی وہ بھی موہبی یعنی کیا مطلب اللہ مبارک اپنے فضل لا جہیا فضیلت بندے سے رکھ دیتی ہوں انہوں نے آٹائی سمجھو راہ بھی سمجھو موہبی سمجھو جبلی سمجھو فرقی سمجھو تخلیقی سمجھو فکری سمجھو مطلب اللہ تعالی دیا رکھی یہ ساری پنجابی ٹھیک کی مطلب بن گیا رکھی کچھ فضیلت ہوں کسبی کمائی آئی ایک اللہ تعالی دے رکھیے دوسری جیڑی کمانی پہ کرن دے نتیجے ملتی ہیں محنت دے نتیجے ملتی ہیں کسب دے نتیجے ملتی ہیں یہ دو فری سمجھ آ رہی انسان دیکھو اجسام اگر باقی نظریے دیکھو گے تو یہ دو چیز نظر آؤں گی ایک بندہ پیدائشی طور پہ ایک شیر کا ایک بچہ ہے وہ پیدائشی پانچ شیر چھ شیر کا یار پہلوان پیدا ہوا ہے پانچ شیر شیر کا سی کا یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو تاؤ جا کے یار پہلوان نکلا ہوں سڈے رنگے لاکھ محنت کر وہ پہلوانی پہنچ سکتا کیوں نہیں پہنچ سکتے کہ سارے اندر اللہ تعالی نے پیدائشی اور طور پہ وہ جسامت وہ بدل رکھے ہی نہیں بتا صلاحیت پیدائش بھی ہے نہیں اندر ابھی ہوں کسر محنت کر کر کے مر جائیے تھک جائیے جو مرضی کریے اس مقام نہیں پہنچ سکتے یعنی پہلوانی ہے یعنی کہ نہیں ایک بکری کا بچہ ہے ہاتھی کا بچہ ہے کنا فرق اللہ و تبارک تعالی کہ مانوی کمالات شانہ سفت روحانی بھی قدرت والے نے اسی طرح فرق رکھے نے کوئی فطری اور فلکی طور سے با کمال پیدا ہوتا ہے کمال اللہ تعالی رکھ چکا اور وہ ایسے رکھتا ہے کہ انہوں نے ریچ جہی ہے نا وہ پھر نہیں بنتی وہ حسد بن جاتا ہے یا کفر بن جاتا ہے انہیں ریس نہیں کرنی چاہیے ریس کرنی چاہیے جہیا کسبی چیزیں جہیا محنت نال ہو جاتی سمجھ نہیں لگی تو نبوت جیڑی ہے یہ محل اتائی اور وہ بھی چیز ہے کسب نال حاصل نہیں یہ تو خصوصا نہیں ہو گیا تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ سلاد و تسلیم یہ دو شانہ خاص اللہ تعالی نے آپ کو پیدائشی طور پہ روز اول کو تو دولت عطا فرمائیے یہ جی، شفتا دیتی ہوئی ہے آپ نے دعویٰ فرمایا برحق دعویٰ کن تو آ کن تو اول نبی جین فی الخلق و آخرہم فی البحث امام جلال الدین سیوتی رحم اللہ فرماندے ان متعدد طرف نال سندا نال روایت کیتا گیا تو کم بر کم حسن ضرور ہونی ہے صحیح اتنے درجے ہو سکتے ہیں کہ حسن ضرور ہے یہ روایت مطلب یہ فرمایا میں سب نبیوں تو سدائش پہلو ہوں اعلان نبوت دور ٹھیک ہے اول النبی جی اور آخر النبی جی دو سفت نبی بات دیا اللہ تعالی آپ اپنے ذاتی خدائی الوہی اختیار دیتی ہے دخل ہے آپ کی دخل ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسب کا دخل نہیں تا کر کے ان دونوں شانہ کی ریس کسی نے بھی نہیں ہو سکتی نہ ہی ریس بن سکتی تبارک و تعالی بنا جس طرح مخلوق ہو خالق جو ہوا اس کو اختیار ہے جنہوں چاہے جس شان فضیلت جس کام واسطے پسند کر لیا اس ذات پاک نے آپ علیہ السلام تو وہ تسلیم نو یہ دو شانا مہار اپنے فضلوں کا عطا فرمائی ہے جد وچ آپ کی ذات شریف نے کسب اور محنت نو اور کمائی نو عمل نو دخل کر ایم جی ہوں اپنی بھی ہو سکی سگیاں بےلیاں بھی ہو سکتی خادمہ بھی ہو سکتی ہے بھی ہو سکتی غلامہ بھی محنت اپنی محنت ساری کٹھی کر کے کسی خاص شان فضیلت کا سبب بن جائے ادھر تالا چینج بھی کر سکتا مسلم سید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شریف کیونکہ مناسبت بنانی ہے نا رسول اکرم اور حوث اعظم دونوں مناسبت تو کرنا ہے سمجھ لو جناب علی آپ علیہ السلام و تسلیم کسب اور محنت اور کمائی اور آپ کے غلام یعنی امت نبیوں نبیاں تو رل کے بھی آپ علیہ والے و تسلیم نو خوشحال اور مقام دیوار وہ مال اللہ تبارک و تعالی عطا نہیں وہ کسب کا بھی دخل ہے سمجھ نہیں آئی مطلب وہ کیڑی اللہ اکبر قیامت دے اندر مقام محمود دا گیا کیڑا مقام مقام محمود مقام محمود ایسا مقام ایسی قیام گاہ ایسی تھان یا ایسا مرتبہ خود مقام ہی محمود ہے تو محمد کو ایک مقام محمود کیا جائے گا صلی سل روز اچھا اس مقام کا ایک نام مقام محمود ہے اور دوسرا نام وسیلہ ہے تیسرا نام مقام شفاعت ہے شفاعت کبرا دا مقام تھلے والی شفاعت شفاعت کبرا دا بڑی وڈی یعنی ایسی شفاعت جس کو فیض یاب کافر بھی ہو گے تو ہو گئے وہ شفاعت کبرا جی اس کا مقام جتنے کے لوگ آپ نے یعنی شفاعت کرنی وسیلہ اور مقام محمود یہ آپ علیہ سلاد و تسلیم کی محنت کا بھی کرتا لے امت کی خدمت جہی ہے نا وہ بھی شامل ہو پرانے مجید فرقان حمید نے یہ دسیا مقام محمود آپ کیوں عطا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے ومن الليل فتهجد به نافلة نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتحجد به نافلة لك محبوبہ تحجد پڑھا کرو اسا صرف تہاڈے واسطے ہی ہدایت فرض کیتا ہے کسے ہور راستے نہیں پہلا تلگ نفل منا ہوں گا باقی تیری ساری امت اتنے جو فرد نماز ہیں ان تو بس اصا تھے ایک اور نماز فرد کی باقی میں پانچ فرد نے حبیب خدا دا چھواں فرد نماز نافلۃ لک عسا

اچھا۔ کرام لکھا رات امام شادی کتاب پڑھ رہا سام فتاباش وہ چنا لکھا اور امام زرقانی نے شرح زرقانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عصا یا رسول کریم کی طرف آ گئے آسا کا مطلب امید ہے یا قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود اللہ تعالیٰ کی طرف یا رسول اللہ کی طرف جب کسی کام پہ آئے نا امید ہے کہ ہو جائے گا تو اتنے یقین ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ رسول کی گل ہے نا تیری ساری امید سے پاوے پوری ہوگی نہ ہوگی سونے کی تو پھر پکی ہے لیکن آسا آخر اتنے کیوں ہے کیونکہ یہ ہے سی کسب کسب اپنی محنت دخل دیتا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب امید ہے یا قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محبود عطا فرما دے مطلب نفل لوگ فرض تیرے کہڑا تحجو دارا یہ پڑھیا کرو مکان محمود عطا ہو جائے ہوں دیکھو نفل لوگوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد شریف آپ رائت فرد اس کی وجہ مقام محمود کا ملتا ہے اور مقام محمود قیامت کا جس پہ آپ نے کھلونا ہے مقام شفاعت یا وسیلہ جسے آپ نے کھلونا ہے مقام محمود اس واسطے آ کر کہ ساری خدائی نے دشمن سجڑ منکر مکر ہر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کر مقام محمود بنے اس واسطے ہر ایک نے حمد کر دی تو نام مقام محمود مقام شفاعت کبرا کیوں ہے ہر ایک کی شفاعت کرنے سارے سب وسیلہ کیوں ہے کہ آپ علیہ سلاد تسلیم کا کائنات بھی ہر چیز واسطے وسیلہ ہونا تمام انسان واسطے وسیلہ ہونا اس کے ظاہر ہونا تو مننا پینا ہر کسی یہ جہان جہاں دنیا کا نا یہ بزرگ فرما نے اللہ تعالی نے اس جہان اگلے میں فرمایا ہے جو مٹی جزا کا دل تو یہ ہے رات کہ رات کچھ چیزاں نہیں کھلتی دل کھلتی چھپے اتے ظاہر ہو جان گے تو جیڑیاں چیزاں اتنے نہیں بنیا جدو اتنے ظاہر ہو جان گیا برابر تشریف کرنا پڑنا اتے کئی وسیلا مننا بہت ہی اوکھا ہو جاتا ہے اتنے سوکھا ہو جانا کیونکہ اتنے بس اپنے رہنا ہی نہیں یعنی اگر کوئی بندہ کوشش کرے گا نا کہ میں ایسا نہ مننا کہ تو بھی کوئی طبیعت مجبور ہو جانی ہے منن کے اتنے کیونکہ اتنے اختیارات سارے سب ہونے کوئی اختیار بندے کا نہیں رہتا

تو وسیلہ اس اس مقام شریف کو وسیلہ اچھا ہوں دیکھو وہ جڑا آتا پہ ہوتا ہے مقام وہ دو چیزوں میں دخل ایک آپ علیہ سلاد و تسلیم کی تحجب دوسرا امت کی دعا تیسرا امت کا درود کیوں مریداں دا عمل مرشد دے کھاتے چاہتا ہے تا مرشد دا مقام ودتا ہی رہندا ہے ودتا ہی رہندا ہے ودتا ہی رہندا ہے کیوں ودتا ہے کہ مرید نے جو کرنا ہے اللہ دا قانون جیڑا کوئی اچھا طریقہ روش طریقہ جاری کرتا ہے کرن والے کا و ثواب اللہ تعالی جی میں کرن والے کرانا علی الخير کفائل جب کسی دیر کام کی کوئی رہبری کرتا ہے تو ایویں سب جو فرمایا حدیث شریف سے کرن والا یعنی سباب اجر و سباب ہوں مرشد کے کھاتے مریداں کا عمل لکھی ہے سارے مرشد کٹھے کر ساری امت کٹھی کر انہوں کرمال سارے جی انہوں وہ کھاتے گئے حبیب خدا بے کھاتے سارے سابقین نبیا کے عمل نبیا امتوں کے عمل کیوں

لیکن دو چیزاں خصوصی وہ مقام محمود عطا ہونے انسلے پوچھا ایک دع ہیں نا وہ مقام محمود مقام وسیلہ اور مقام شفاعت کبرا عطا ہو رہے دو چیزوں میں سنو کیڑی ہے ایک آپ علیہ السلام و تسلیم کا عمل تحجد اور دوسرا امت کی دعا اور ضرور انہوں دونوں دعووں میں ثابت کر قرآن پڑھ دیتا وہ واسطے تحجد آ اور مقام شفاعت وہ ایک اس کے اوپر میں اتنا کہہ دیں کہ شفاعت کے کئی قسم نے جڑے ساری دنیا کائنات پھسی ہونی میدان مانس کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں ہونی اس وقت اللہ تبارک و تعالی غضب جلال سے انتہائی پھر اس ذات پاک نے حساب نے شروع کرنا ہوں اتھے حساب شروع کراؤں راستے نبیاں کو جان گے پھر پا کے سید الانبیاء کو رہو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اللہ تعالیٰ بھی بارگاہ گا وہ مقام پر کھڑو گے جن مقام محمود آتا ہے سب کا وسیلہ بن مکھاؤنا ہے اور شفا علم شروع کرنی جس کے نال تمام لوگ دا حساب شروع ہونا ہے اگلیا شفاعت پھر شروع ہونا پھر قدر والا کھل جائے گا نا پھر جی میاں کوٹلا شریف والے آ گئے

اسی گل سڈے پیر بہو سرکار نے اپنی زبان بیان کرنا آؤ پرماند نے

سمجھنے سیاح چونج بھی اگ بجا دی سمجھ ہاں حضرت عمر پاک رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ جو پورا شریف کرنا سر آپ علیہ السلام تسلیم فرما اشرف پراب کی دعائیں مولا

شریف سانوک مدد برانے کے وڈے بڑھن کا مطلب نہیں اپنے گھمان گھمنڈ کے گماؤں کی وڈیا بنا رکھ نہ اپنے آپ کو کی بنا اس کا نے تینوں اچا کر دینا ہے اللہ جڑا اللہ واسطے آج آگاہی کرتا ہے اللہ واسطے ہوے دنیا خاطر نہ ہوے جڑا اللہ واسطے میں آج نہیں کرتا ہے اللہ سالہ اللہ ہاتھ چل زندہ باد زندہ باد

وہ فرمانا آپ سلام سلام دسیا فرمایا مقام وسیلہ ہونا ظاہر ہو پتا لگ جانا ہر کسی ویسے جو بھی کچھ گل گھوم پیا محمد پال سرکار کے کے مبارک نال کر آپ وسیلا ہے وسیلہ دجا درود شریف اللہم صلی علی محمد اے اللہ محمد پر رحمتہ بھیج اے جڑا سی تسی کہنے اے اللہ محمد پر رحمتہ بھیج اے دا مطلب ہے اے دعا اے دعا اللہ تعالی رحمتہ بھیج لیا لیکن اس دعا کی وجہ کیونکہ درود ملیا محبوب کے صدقے عطا ہویا انہاں دے صدقے تعلیم ہوئی او دے صدقے وہ اس درود نے ساری بخشش کا وسیلہ بننے لیکن اس درود نے خالی تیرے میرے خاتے وچ نہیں رہنا یہ دعا ہے مومن دی دعا اللہ تعالی رد کرے خصوصا جب ہوئے ہوئی خدا واہ واہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہوں کی کرنا ہے سبحان اللہ ایک میرے میرے واسطے شفاعت کا سبب بن جائے ابھی بکا مقام محبوب کا سبب بن جائے ادھر بھی شامل ہو جانا ہے اس واسطے انہیں مقام محمود بھی اخیری اٹائی اللہ تبارک و تعالی طرف جڑی ہو رہی ہے محبت اور عطا جاری ہو رہی ہے کنا چیزاں دا کنا چیزاں دی وجہ نال ایک تہجد ایک دعا ایک درود بولو ایک ہو گئی اللہ دوسرا ہو گئی کسبی محنت ٹھیک ہے اللہ سونے نے اپنے پاس محمد ہوں بہت سوال

محنت اور کمائی نال یا امت کی خدمت نال حاصل ہونے والی سمجھ آئی کہ اور ویخنے پیر غوث پاک میرا پیران پیر پاس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بڑے مناسب کر دو

اپنے پاکاں پاپا کا بھی فرماندیاں سن اور اچھا اچھا سبحان اللہ اللہ اکبر کر کے آپ جب پیدا ہوئے نہیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے سجنا فرمایا سی مناسبت رسول اکرم اور مندیا کیوں محمد سکتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالی طرف

سارے دنیا بات جانے اس درجے کی ولایت مت عام سمجھے سمجھ نہیں سب کے جاوا اس میرا نبی اللہ تعالی نو آپ کا روزہ رکھنا تدیش

کتاب لکھی اور اس پاک کی شان کو غب کا ناظر آدم ہوئے شافی مذہب کے بہت بڑے بڑے خوش ہوئے بڑے محقق قسم کے بندے نے آپ اس کتاب میں لکھے ہیں غوث پاک میرا اللہ آپ کے جسم شریف پہ مکھی نہیں سی بیٹھتی کسی پوچھا حضور کیوں نہیں بیٹھتا آپ نے فرمایا مکھی بندی یا میل یا کسی شیرے دے تو فرمایا سڈے کو نہ دنیا کی میل ہے نہ آخرت کا شیرا نہ آخرت کا شہد لگا

سمجھ آئی سد کے جاوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود ایک چاہت گزرال ملے ایک امت کی دعا سلم اللہ ملے ملے اپنا ملے یقین جو ہے غوث پاک میرانو غوث کی اپنے خبرات اور روان

بڑی راز کی گل بھائی اتفاقیت کبھی ہے آج کل بند ہو گئے نا اللہ تعالی نے ہوئی مناسب ادا کرنا اچھا اللہ

میرے ہر دل

مجب ہاں، ہاں، ہاں، سونا ہے کا شہر کسی کا ملک سونا ہے ایک واحد آج آئی جا رہے پوری دور پوری ویر بابو نے کے لوگ بھی اب کرتا خریدا ویران بات پی توجہ ہے اچھا یہ دسو بارہ ہے کہ یار قدرت والے نے پہلو پہلے پہلو سی جو محمد درمیان روسیال درمیان بڑی سونی گل کر گیا بالکل اسے ملازمت آلہ حضرت امام آل سنت بھائی مولانا حسن بنا تھا اج میں ویک رہا تھا بڑی میرے گل پسند آئی

اللہ تعالی دسیا بلایا جی یارویں بارویں بلایا کملی بابا کملی والے پاس سویا سو پی رو سونے کی

جو ہے عجیب اور غریب تھی میں گل بیٹھا رات کرنے والا شان والا آپ شیخ سن سن مرشد کباس کباس شیرا یعنی شیرا یہ زندہ برابر سی کہ آپ شیرے شیر بکیاں بہت مرلی امام صاحب یہ ہم مذہب یعنی پاک کے مذہب کے بڑے بڑے عالم امام شیخ محمد نایاد الجواہر

میں فلانے مینو فلابا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مرشد نے غوث پاک میرا ایک دن اپنے مریدا ساتھی نال لے کے قبرستان ور گئے شیخ امبال مرشد پاک دے قبر شریف دے نال گزرے نے کھلو رہے ہاتھ مبارک دعا واسطے گرمی لگی سی دعا لمبی کر دیتی اینی لمبی ہو گئی پسینو پسینی مریدین بھی حیران دعا لمبی آپ دعا بس لے رہے بابا چیر بعد چہرے شریف کے ہاتھ مبارک تھے آؤ کے چہرے مبارک سے مسکراہٹ ہٹائی خوش ہو کے واپس ہو گئے رستے پوچھا خلاف معمول دیکھا کی خیر آپ نے میں اپنے مرشد پاک کے دربار سے گیا ہوں میرا مرشد منشتی چوڑے ملبو سونے پیروں میں سونے کی سنہری ہوئی ہے فرمایا بڑے خوش خرم ہیں لیکن ہاتھ شریف سجا میں میرے ایسا بنی کرتا کھلوتا میں حیران ہوا میرے مرشد ہاتھ شریف کیوں کھلوتا میں پوچھا دور خیر آپ فرما کرے ابدل قادر تیری وجہ میرا ہر دن جڑ گیا

میں نیت کر میں جنان وہ سونا جانے سونے کا کم جانے میں اپنی نیت کرتا ہوں چلتی پر میرے ٹنڈ سی چلے گا مرشد پاک باہر ہاں، تشریف لے آئے کپڑے بدلے تکلیف بڑی ہوئی لیکن توجہ فرما کوئی محسوس نہ کرایا مرشد پاس ایک ہم اس واسطے کرتے سن ازمان بھی کھا کر دیکھیں گے شری پوری سچا ہے کہ نہیں بڑے حسینی خون والا سی اپنے خیال والا سی آج میں باہر نکل آیا ہوں گھر گھر چلے چلے گئے تم اپنا مرشد پاک کا نسال ہوئے وہ بان فری گئی ہے جی بان خاندان دکا ماریا گالسل پانی مرشد کر تیرا مہربانی کر رب سونے کی بار تو میرے پتا ہے جی فریاد کرے گا رب کے رب غوث پاک میرا فرما نے میں دعا واسطے ہاتھ اٹھائے دیکھے پانچ ہزار اللہ دے قبرستان دعا مولا قادر دے ہاتھ خالی نہ اللہ اللہ دعا منگیے بابا منگتے رہے مولا سونے کی مارکا مقبولیت سر ویٹے مرشد نے وہی مبارک جڑا کم نہیں سی کرتا قبر سن کر چوکے کا فرمایا کسی نے میرے پیر نے میرے ہاتھ ملا رہے میرے چہرے نے اللہ تعالی سب کے جاوا جو خاص مناسبت پاس محمد نام نہیں مرشد کو موتا جو ہے

باہر گیا ہے پھر مدرسہ کر بچ گیا ہے دوسرا بھی گیا ہے پہلا جڑا گیا اور کیا کرتے ہیں اللہ نے بنائے کہ عبد القادر کی وجہ

کہ ولایت کی خلافت پھر غوث پاک مولا علی ناطف ہوس بات مولہ ہوس بات ملکی ایسا ڈر اتنے بغیر کتوں ٹپا لوا تو کسی ولایت کر کے شیر ربانی رحمہ اللہ ایک آیا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی یا شیخ شیخ شیخ جیلانی اللہ خبر جی رانی جی رانی اللہ جی اللہ واسطے پوچھتے ہیں بھی یا شیخ منکر آیا ہے ہے لکھی بیٹھا کوئی نہیں آپ چلا لیتا ہے

تک پہنچا کیوں ہے نقش بندی پر یا شیخ اندر صاحب بچا بھی سلسلہ نہ ہو پیدا ہونا ہوا گھر

جڑے اس طرح کی گل نہیں نہیں مانتے وہ بھی لکھن سے مجبور ہو گئے ہاں جی مولوی اسماعیل نے خاص لکھا مستقیم جا کر میرے مرشد واسطے دو روح آ گئی ایک ایک غوث پاک شہاب الدین آیا ہوئے تو آیا گل پکا پکی لیا جی محمد باد ایمان رکھ کے ایمان کی دولت لینی بیٹی ادا ہر بندہ دین رکھ کے لائق آپ بڑا گل مشہور ہے ہے میں صرف دلیل گل گل لگا مشہور آپ چوڑا آیا عیسائی آیا انہیں کسی محمد باڈا قرآن نبی کرتی مرغے پہلے کر آپ ندر حا مقابلے کی گل آ گئی ہاں؟ اور بابے نے جلا لے گا آپ نے فرمایا اچھا چل اچھا چل اچھا دس اگر تو کی کرتے ہیں سب مرتا کی طرف کرتے ہیں آپ کہو کہتے ہیں سب کم بے دلی اللہ نے ہم آپ فرما دے اچھا کر دے آپ فرما دے کم بے دلی اٹھ میرا ہمارا مرتا اور چلو دو گلا سمجھا آپ کیوں فرمایا میرے حکم لال

وہ کہنے کہنے لگا لگا جی اللہ تعالی دے مبارک سی سونیا انا شاش کیا میں لے آواں گا جی مطلب میں اپنے حکم نال تخت حاضر آواں گا

زبان جانا ہو زبان مکیاں پریشان الا چالا رکھو میں پورا حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلام تسلیم دور سے درخت کو دینا ایا موسا انی اللہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے

مولا روح فرمان دے چلیا دسترا دے خلیفہ نے خلیفہ تے حضرت انسان ہے جڑا رب تجلی پاک دے رخت کو اکھے اے رب دا او خوف پاک دی زبان تے کیوں نہیں آ سکتا جو ہے بزرگ فرمان نے چلے چین بندے سوار ہو گئے بندے کا سارے آپ نے اپنی قدرت وکھا سکتے سوار ہو ہونا

رل گیا ہو گئی مناسبت توجہ ہے کہ نہیں میں آئے برحان آگے پر يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم پرت برحان روشن دلیل دلیل یقینی ہو جاؤ محمد بڑہان ایسی برہان جسم شریف بھی پوچھ گئے کلام بھی پوچھ گئے جتنے جاتے ہوئے باہر کر بھی جاتے اللہ

منو تو آ کے ہاں، ہاں، اللہ تعالی کے نبی رسول یہاں کو نشانیاں جدو یہ آدھے نے بے نشان رب کی طرف اللہ تعالی دے نشانی جی وزیر یا کوئی افسر کسی علاقے کا مقرر ہوتا ہے تو تقرری کا پروانہ پروانہ ملتا ہے ہے وہ وہ جا جا جا جا جا جا کے وساوے گا کھڑ دیں گے ہو ہو ہو ہو ہو بزرگ شریف نشانیاں ہوتا جدو بھی کسی پوچھنا ہاں جی نبی کی دلیل اتنے نہیں کہنا پہنتا چلو کھلو جا میں دعا مانگنا آ گیا تو ٹھیک نہیں اگلے آخر نہیں کسی نبی بھی نہیں آ گیا تو ٹھیک نہیں نہ مدرسہ دیوبند کے بانی قاسم راوتری نو تعریم کا شک لکھنا پڑے گی افسر کو بادشاہ کی طرف سے تقرری کا پروانہ ہر وقت سے ملتا ہے اور وہ ہر وقت اس کی جیب میں رہتا ہے ساتھ رہتا ہے جب کوئی تعلیم پوچھے تو وہ نکال کے پیش کر دیتا ہے وہ ادھر موجودہ جو ہے

ادھر جدھر جان بزرگ لکھا آلمان سلام یعنی بڑا اوکھا اور وڈے لوگوں نے لکھے روز پاس ویران دینیاں نے دینیاں فارس دے پتر سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہ اگر نانا جی پاس قرآن بن گیا رب دی قرآن بن کے آئے غوث پاک دینا ولیاں تاکہ پتہ چلے جو موحم سمجھ آئی اللہ علیہ وسلم امبیا موجے جس پنڈ کا حصہ سارے ہر آتے لیکن گور پاک نے میاں صاحب دے تو شیر ربانی مسئلے اتنے ہی آنا پڑا پڑھائی کوئی نہ چلو یہ جڑا اگلے کہتے نا ہر قسم کو اکبر جان جکما جدید ہر خود کا جانا ہر خود کا جانا واہ جدید جدو شانت ہوتے چھال مار کر روٹے چھال پار ہو ہر سال

منگ سو پرانی چاہیے

ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الابرار يا رب العالمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين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 ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك وإليك المصير لا إنك لنا أنت الحكيم يا يا يا يا سبحان یہ تیرے محبوب کے ان کو تیرے ولیوں سے پیار ہے یہ تیرے یاروں کے یار ہیں ہمارے جو سینے پھٹے سار ہیں ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں جو حضور کے ملاز کرتے ہیں ان کے بھیڑے پار ہیں ربنا و تقبل دعا سب کا آنا ملا سے جانا شہن سے سے بنانا لنگر پکانا کھانا پیلانا آنا جانا بس کو بلانا یہ لائٹیں لگانا اسپیکر لگانا جانا سارا کا سارا کے طور پہ اللہ بلغیوب ہے ہر چیز کو جو جانتا ہے اپنی شان کے بہت ہماری دعائیں ہمیں سب سب سے قبول فرما ہم خدائر و قبائر اللہ کائنات ہماری دنیا اور آخر میں آئیے فرما فرما فرما فرما علم نہ کہ کی کی عطا عطا قرآن پر پڑھنے سننے سمجھنا کے حق اہل سن و جماعت قبول میرا کافی عظمت کے اور چھوٹے بلاک

ربنا وتقبل دعاء وتسيلة لكل الأنبياء صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعليه وسلم Thank you. اعلان پندرہ جنوری کو